وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اگر اپنے بعد انہی یتیموں کی طرح اپنی کمزور اولاد کو چھوڑ جاتے تو ان کے ضائع ہو جانے کا انہیں کیسا خوف لاحق ہوتا پس وہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں علماء تفسیر نے اس آیت کی کئی توجیحات بیان کی ہیں پہلی توجیح یہ ہے کہ اس میں یتیموں کے اوسیہ کو کہا گیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں جیسا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بچوں کے ساتھ لوگ کریں دوسری توجیح یہ ہے کہ یہ حکم مریض کی عیادت کرنے والوں کے لیے ہے کہ اگر مریض اپنے مال میں بیجا تصرف کی وجہ سے اپنی اولاد کو نقصان پہنچا رہا ہو تو اسے روکیں تیسری توجہ یہ ہے کہ یہ حکم ورثہ کے لیے ہے کہ تقسیم وراثت کے وقت جو کمزور رشتہ دار اعتام و مساکین موجود ہوں تو ان کا خیال کریں یہ سوچ کر کہ اگر ان کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بچے ہوتے تو کیا وہ چاہتے کہ کوئی انہیں صدقہ و احسان سے محروم کر دے چوتھی توجہ یہ ہے کہ وصیت کرنے والا ورثہ کا خیال رکھے اور وصیت میں حد سے تجاوز نہ کرے جیسا کہ حدیث سعد بن وقاص میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سلس سے زیادہ مال کی وصیت کی اجازت نہیں دی ابن جریر ابن کثیر اور راضی وغیرہ نے پہلی توجیح کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ سیاق و سباق کی آیتیں اسی رائے کی تائید کرتی ہیں